بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامی نگرہ میں ہمارے سلسلے درست کتاب شریف میں سے درست نمبر سات سو چونسٹھ چار سو چھ ہے چار سو چھ جو ہے اوراد فتح کے دروس کی تعداد ہے اور سات سو چونسٹھ اوراد دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اس مقدس یا خبیر الخبیر جل جلال اس سلسلے میں ہمارا چل رہا ہے اور آج جو ہے یہ عنوان الخبیر کے سلسلے میں یا خبیر جل جلال سلسلے میں الخبیر جل جلال کے فیوز و برکات ہاں جی کیونکہ ہم بندہ آخر نے جو ہے ہر اسم اعظم کے حوالے سے تین جہاد سے گفتگو کرتے ہیں ایک تو اس اسم مقدس کے لغوی مانا اور علماء کرام نے مفسرین نے اور ساتھ ہی جو اسم اعظم کی جن علماء اسلام نے تو جہاد لکھی ہیں اپنے اپنے علمی وسعت کے لحاظ سے ان میں سے کچھ معنی جو بندہ کی تک ہوئی میں ان تک رسائی بھی وہ میں نے توضیح لکھ دیا ہے تو اور دوسرا چیپٹر جو یہ اسمال الحسنہ قرآن باغ میں ہے نہیں ہے کتنا ہے کتنی بار تکرار ہوئی اس سلسلے میں تھوڑی سی توضیحات آپ لوگوں کو بیان کرتے آئے ہوں اور ایک تو جی اور ایک نقطہ جو ہے ان اسماء برکات کے عنوان سے کوئی بندہ اس مقدس کو کثرت سے پڑھیں یا محسوس تعداد میں پڑھیں تو اس سے اس کو روحانی طور پر یا مادی طور پر کیا کیا فائدے ہوں گے تو آج کے دس اسی سلسلے میں ہیں الخوی جل جلال کے فیض و برکات اس سلسلے میں نمبر ایک یہ ہے آسمائے رب العزت میں یہ اسم مشترک ہے یعنی اس میں جلالی جمالی فرماتے ہیں دونوں پہلو ہے اس کی عدد آٹھ سو بارہ ہے یعنی اسم کے ابجد کبیر کے لحاظ سے اس کی عدد آٹھ سو بارہ ہے ہاں، دوسرا نقطہ جو ہے جو کوئی نفس امارا کے ہاتھوں مجبور محاذ جو آدمی جو ہے نفس آج کل کے دور میں تو ہر کوئی نفس ہمارا کے ہاتھوں مجبور ہے نا تو فرماتے ہیں جو کہ نفس ہمارا خیال ہو مجبور ماس ہو اور نفس ہمارا سے اس کو جان نہیں جان بر نہیں ہو رہا ہے اس کو جان نہیں چھڑا پا رہا ہے تو وہ یہ اسم تو وہ یا جنی اسم تو وہ اس اسم کو پڑھے تو وہ شاہجے تو وہ یہ اسم پڑھے تو کیا ہو جائے گا خلاص پا خلاص ہی پائے گا تو وہ شاید اس اسم مقدس کو پڑھیں گے یعنی وہ اس اسم مقدس کو کثرت سے پڑھتے رہیں یا اس اسم مقدس کی عدد جو آٹھ سو بارہ ہیں اس کو روزانہ جو ہے وید کرتے رہیں تو انشاءاللہ نفس ہمارا کے شر سے نجات پائے گا تو یہ توضیح مداخیر کی طرف سے واصل کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ اتنا سے جو کہ نفس ہمارا کے ہاتھوں مجبور و معاس ہوں وہ یہ سن پڑے خلاصی پائے گا یہاں تک توضیح ہے ہم اس میں کوئی تعداد نہیں بتایا تو اس کے بندہ دے رہا ہوں یعنی وہ اس مقدس کو کثرت سے پڑھتے رہیں یعنی کسی تعداد محسوس تعداد کے یا اس اسم مقدس کی عدد یعنی آٹھ سو بارہ کو روزانہ ویٹ کر یعنی اس مقدس کو آٹھ سو بارہ دفعہ روزانہ ویٹ کرتے رہے تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمارا کے شر سے نجات پائے گا تو یہ دو اس اس مقدس کے فضاد جو کہ شہر ہے اوراد فتح میں اس کے صفحہ نمبر ایک سو سات پہ لکھا ہے صاحب نے میں سے انہوں نے اوراد فتح پر اشارہ لکھا ہے اس میں انہوں نے اس قسم کے یہ فضاد ذکر کیا اس کے علاوہ مزید جو ہے تین نمبر تین الحادی الخبیر المبین یہ تین اسم ایک ساتھ پڑھنے کے بارے میں فرما رہے الحادی یعنی یا حادی یا خبیر یا مبین یا کے ساتھ پڑھیں تو ورنہ الحاد الخبیر المبین فرماتے ہیں جو کہ ان اسما کو دوام کے ساتھ تینوں کو ملا کے دوام کے ساتھ سحر کے وقت پیٹ خالی پڑتا رہے انسار یعنی کے وقت تو اسے غیبی اسرار پر آگاہی حاصل ہوا تو شبیبی اثرار پر جو ہے آگاہی پالے گا یعنی اسرار غیب میں جو ہے جاننے اثار غیب میں سے جاننے لگے جاننے لگے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ غیب کی چیزوں کا معلومات ہوگا الحاد الخبیر المبین یہ تینوں شم پڑھتے رہیں تو وہ بھی صبح سہار کے وقت خالی پہ اسی طرح فرماتے انور الحاد انور کے ساتھ الحادی کو ملا کے پڑھیں پڑھتے رہنے سے بھی یہ برکات حاصل ہوں گے اور ان اسما کو پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کریں اس دن یا حاد واخبن یا خبیر و بلی یا مبین یعنی یہ دعا جو یعنی یہ دعا ان اسمال حوصلہ کی تلاوت کے بعد وقفے وقفے سے پڑھا کریں حضور جب ان اسما کی پوری توجہ سے پڑھنے سے جب دل نرم ہونے لگ جائیں اور آنکھیں پرنم ہو رہا ہو تو اس کا جو ہے پڑھنے دعا کا پڑھنا یقیناً زیادہ فائدہ مند ہوگا یہ تھوڑی توجہ بند آخر کی طرف سے تو اس دن یاد یعنی اے دینے والے مجھے احداز فرما احبین یا حبیب اے ہر چیز سے باخبر ذات مجھے ہر چیز سے باخبر کر دیں اور بین یا مبین اے ہر ہم چیز کو بیان اور روشن کرنے والے مجھے بھی ہاں جی مخفی چیزوں کو روشن کرے اور یہ چوتھا جو جی، یا خبیر ہاں جی اس کے معنی آگاہ و باخبر ہستی اس کے معنی جو کوئی مکر نفس سے ہمارا میں گرفتار ہو یعنی گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہو جو کہ اس اسم کو بہت پڑھے خلاص پائے گئی ہے وہی پہلا والا حسین جو آگے انصر صابرین نے لکھا تو وہی اس کتاب میں بھی لکھا ہے یہ نقات جو ہے نا یہ کتاب حرض سلمانی میں ہے یہ نقات مجھے نقطہ نمبر پانچ ہے اس اسم مقدس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے چار خانہ ہے اپنے پاس رکھے تو قلب منور ہوگا اس کے نقش کا بھی اتنا بدلت ہے نمبر چھ اس مقدس کا نقش لکھ کر ساتھ رکھنے سے حاملہ عورت کو درد ذہن میں آرام آئے گا خواتین کے لیے تکلیف نہ ہوگی یعنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی یہ اولاد جو کتاب حرض سلمانی کی سفر نمبر ایک سو پچپن پر ہے اس اسم کا جو ہے نقش بھی اسی صفحے پر ہے اس کتاب کے اس کے علاوہ جو ہے اس اسم مقدس کا جو ہے نمبر سات والا علیہ السلام سے روایت کی ہے جو کوئی اس اسم مقدس کو کثرت سے پڑھا کرے تو جلد ہی اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا بادشاہوں کے ظلم سے اور ہر قسم کے دنیاوی آزمائشات اور ناگہانی طور پر پیش آنے والی حوادثات اور مشکلات و پریشانیوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا یہ فیضیات جو ہے کتاب ایک سیر الدعوت عربی میں اس کے کے اس کے صفحہ نمبر تین سو انیس پر امام رضا علیہ السلام سے اس حسم کے یہ فیضات نقل ہوا ہے مزید ایسی کتاب میں فرماتے ہیں جو کوئی نمبر آٹھ جو کوئی امور مخفی پر جو کہ عمر مخفی پر آگاہی چاہے تو ہے جو ہے نیند کے عالم میں یا بیداری میں یہ اسم اس مقصد کے لیے صلاحیت رکھتا ہے ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس اسم کے نقش مربع کو اس وقت لکھیں جب ستارہ یا تار شرح میں ہو پھر اس نقش کو اپنے پاس رکھیں تو علوم جلیلہ یعنی اہم علوم پر اطلاع پائے گا نمبر دو اور جب اس مربع نقش کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جائے تو آپ جس چیز کی معرفت کی نیت سے یہ عمل کرے گا خواب میں اس کی معرفت پر پہچان ہوگا یہ تو زیاد میں ایک شیر الدعوات کتاب کی جو ہے سو نمبر تین سو انیس پر ہے اور یہ سب الخبیر کا نقش مربع بھی یہاں انہوں نے دیا ہوا ہے اسم مقدس جل کے یہ چند الخویج برکات ہاں جی اس اسم مقدس کے اس مقدس کے لامحدود فیضات میں سے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ اسی اسم و صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے تمام پوشیدہ رازوں انسانوں و دیگر تمام مخلوق کے دل و دماغ میں مفی اسرار اور کائنات کے سر بستہ رازوں سے باخبر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ہماری ہر چھپی ہوئی و ظاہر و اشکار اعمال سے باخبر رہتے ہیں اور کوئی چیز اس کے حضور میں مفی نہیں رہتی ہے تو ایسی اسم جو ایسی جو ہے اسم مقدس کے فوج و برکات یقین اللہ محدود ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے بندہ صرف اتنا جانتا ہے جتنا وہ باخبر کر دے اور اس کی ہر صفت میں اطلاق ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی جو خود ہے نا اس کی وہ بے نہایت اللہ محدود ہے اسی طرح اس صفات میں بھی اطلاق ہے وہ کن امور سے باخبر ہے اس کا کوئی حد و حدود نہیں ہے ہاں جی وہ ہمیشہ سے خبیر ہے اور ہمیشہ رہے گا خبیر اور ہر چیز سے باخبر ہے لہذا مقدس کے یہ جو چند یا کی کتابوں میں مختصر جو اس کے فیوز و برکات لکھا ہے ہاں جی یہ نہایت ہی محدود قسم کا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو سکتا ہے ہمیں اسم کو عاجزی سے ہم کے ساری سے پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نسما کی فیضات کے دروازے کھول دیں ہاں جی اور وہ اس اسے خوب سے وعدہ کریں اور اللہ سے قرب حاصل کریں میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے اسماعت کی کم آپ کو معرفت کی توحیع عطا فرما آمین سما آمین